جناب نافع نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور یہ زیادت یعنی حضرت عمر کا قول ہونا زیادہ صحیح ہے سننے داود حدیث نمبر چار سو تریسٹھ